السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ بسم الرحمن و رحمت مرکز آیت نمبر اکاون سے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب نے وعدہ لیا موسا سے اربعین لیلن چالیس راتوں کا ثم اتخذتم الرجل پھر ہے قوم والا تم نے بچڑے کو پکڑ لیا لے لیا من بعد سے ہی موسیٰ علیہ السلام سے جانے کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تم آفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون پھر ہم نے درگزر کیا تم سے اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بن سکو اس آیت کو علامہ مسیح رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل کے مطابق دیکھیے وَإِذْ وَعَدْنَا بات اور جب ہم نے وعدہ کیا کہ الفیم مدونی ان سے وعدہ لیا یہ وعدنا الف اور الف کے بغیر ہے وعدنا بھی ہے اور وعدنا بھی ہے ٹھیک ہے وعدنا کے الف اور بغیر الف کے وعدنا دونوں کے راستے ہیں یہاں جب انہیں وعدہ دیا موسا اور بائن لے لیتے موسا سے چالیس راتوں کا کہ تم نے بہت دور سے چالیس راتیں گزار دی ہیں تو ہم تمہیں عطا کریں گے ان چالیس راتوں کے پورا ہونے کے وقت تاکہ تم اس پر عمل کر سکو تم بنی اسرائیل مل اجلا تم نے بنایا تم نے دے اس کو بچڑے کو اللہ جی جس کو ڈھالا تو تمہارے لیے تعمیر ہے الہ میں تم نے اس کو معبول بنا دیا بچڑے کو معبول بنایا امباد ہی کب بنایا امباد رہا بھی میعادنا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے میعاد جو ہم نے جگہ مقرر کی تھی وہاں پہنچے اس کے بعد تم نے ایسا کیا وانتم اور تم ظالم تھے اتخاذه لوضعكم خود بشرے کو معبود بنانے کی وجہ سے تم ظالم ٹھہرے کہ تم نے عبادت کے لیے اس کو وضع کیا غیر محل کے اندر یعنی محل نہیں تھا وہ عبادت کرنے کا لیکن تم نے اس کو وضع کر لیا تم نے اس کو رکھا محل عبادت کے اندر تو دیکھیے اس آیت کے اندر بنی اسرائیل پر ایک اور انعام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تو حضرت موسا علیہ السلام کو کوہ دور کے بلایا تھا کہ وہ چالیس راتیں وہاں پہ رہیں گے اللہ کے ذکر میں اللہ کی عبادت میں پھر وہ راتیں پوری ہو جائیں گی پھر اس کے بعد تمہیں تورات دے دی جائے گی تورات میں احکامات ہوں گے ان کے مطابق تمہیں عمل کرنا لیکن بری اسرائیل تم نے کیا کیا تو اس کے بعد کانوی نے تمہیں برتایا جادوگر تھا اس نے ایک بچڑا بنایا اور اب کانوی نے بچڑا کیسے بنایا یہ آتا ہے بتیس ہیں کہ اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی ساپ جو ہوتی ہے اس نے دیکھا تھا تو ان سے مٹی اٹھائی اس کے ذریعے سے اس نے کچھ منتر وغیرہ پڑے کچھ چیزیں جس سے ایک پہلے بت بنایا پھر اس میں روح ہوتی وہ مٹی پھینکی اس پر تو اس کے ذریعے سے ایک بچڑا بن گیا بنی کرائی نے دیکھا کہ عجب شہر ہے عجب چیز ہے تو پوری قوم نے جو وہاں پہ موجود تھے علیہ السلام کی نگرانی کر رہے تھے بہت کم تھے جو ہارون کے ساتھ بگرنا اکثریت قوم اس کی گمراہ ہو چکی تھی اور بشرے کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی یہ اس وقت ان کو یہ وعدہ یاد کرایا جا رہا تھا خبر نہیں کرائی تو تم نے پھر ایسے کیا اور پھر اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہم نے کیا کیا تو معاف و نان کو مفا دیا پھر اس کے بعد بھی ہم نے سب کو معاف کر دیا اللہ فرما رہے ہیں تم آپ کیا لال لگن تشکر نعمت نہ آگے گمراہ تم ان نعمتوں کے شکر گزاری کرو جو ہم نے تم پر کی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جس وقت کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کر دی یعنی تورات عطا کر دی بل فرقان اور فرقان عطا کر دی فرقان کیا ہے حد و تفسیر میں اصل تفسیری ہے کتاب سے مراد تورات یعنی فرقان اے الفارق بین الحق والباطل والحلال والحلال والحرام یعنی ایسی کتاب کے جو حق اور باطل میں تمیز کرتے اور حلال و حرام کی پہچان کرا دے ایسی کتاب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی لال وجہ اس کی کیا تھی یہ بھی تم پر احسان کیا لال نقم تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ جاؤ ہدایت ہدایت میں آ یہی گمراہی سے نکل کر کی طرف آ جاؤں میں اور اس وقت کو یاد کرو جب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کون سی قوم سے اللہ جی جنہیں جنہوں نے بشرے کی پوجا کی تھی ان سے یا قوم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا اے لوگوں تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا کون سا ظلم کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا بچڑے کو معبود بنانے پر تم نے ظلم کیا تم توبہ کرو اپنے خالق سے اپنے بنانے والے سے من تم یعنی اپنے بنانے والے سے عبادت عبادت کرتے سب سلو اور تم اور تم ایک دوسرے کو مارو بری منکم المجرمہ تم میں سے بری تھے یعنی جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ ماریں گے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی جو مجرم تھے ان کو ماریں گے ذالکم خیر لکم عند بارئکم یہ قتل کرنا یہ مارنا ایک دوسرے کو ٹھیک ہے

تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر کیا کیا جب یہ علیہ السلام نے حکم جاری کیا گا اللہ نے تمہیں اس کام کی توفیق دی کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم تھا اور یہ بھی ایک انعام ہوا کہ تم نے یہ کام کیا توفیق دی اور پھر تمہارے اوپر ارسل علیکم صحابتن سودا ایک سیاہ بادل بھیجا پھر کیوں بھیجا کہ اللہ یا بعضکم بعض تاکہ تم میں سے بعض بعض کو نہ دیکھ سکے فیرحمہ کے پھر اس پر طرف کھانے لگے یہاں کے سننے سے قتل کیے گئے کتنے الفن ستر ہزار سے لگ بھگ لوگ قتل کیے پھر فتح کہ تم نے ایسا کر لیا علیہ اسلام کی بات کو مان لیا اللہ کے حکم کو مان لیا فتح قبل گئے تم تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کو قبول کر لیا الرحیم اللہ قبول کرنے والا ہے رحم کرنے والا یہ بھی ان پر ایک انعام بتلایا ہے یہ سارے انعامات ان پر ذکر کیے جا رہے ہیں جو انعام کیے اللہ نے وہ سن لو تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس شرک پر اچھا دیکھیے مفسرین نے جو کی ہیں اس کی چونکہ یہ ایک تاریخی بات ہے اور روایات میں ایسی بات نہیں ملتی کہ ہتھیار ان کے پاس تھے یا ان کے پاس نہیں تھے لیکن یہ ضرور ہے مفسرین نے یہاں پہ تفصیل کی ہے دو صورتیں تھیں ایک تو یہ کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی عبادت کی تھی وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں ایک تفصیل تو یہ ملتی ہے اسلام نے کہا بھائی اب تو تم نے چونکہ شرک کیا ہے بچڑے کو معبود بنایا ہے تم نے شرک کیا اس شرک کی سزا جو ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو ایک دوسرے کو مارو ان دو آپس میں وہ لڑ پڑے جنہوں نے گائے کی پوجا کی اور دوسرا دوسری تفصیل یہ کی گئی ہے کہ شرک کا ارتکاب نہ کرنے والے شرک کے ارتکاب کرنے والوں کو قتل کریں یعنی جو شرک سے بیزار رہے وہ مجرم ان کو قتل کریں ایک تفصیل جو علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہوگی تو بہرحال ایسا ہوا اس بات کو مانا گیا اور جو قتل ہوئے جنہوں نے شرک کیا تھا جنہوں نے مشرے کی عبادت کی تھی وہ ستر ہزار کی تعداد تھی جو قتل ہاں باقی یہ جو آپ کا سوال ہے تو ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی صورت ایسی بنائی ہو کہ اللہ نے ان لوگوں کو طاقت ہی اس لیے دی ہو کہ جو شرک سے بیزار رہے انہوں نے سارے مشرقین کا خاتمہ کیا کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے پہلی تفصیل کے مطابق کہ اللہ نے آپس میں ہی ان کو کو طاقت دی کہ دوسرے قتل کر دیا پہلے آپس میں ان کی لڑائی ہوئی جو ان میں سے بچ گئے پہلے مشرقین کی آپس میں لڑائی ہوئی یعنی جنہوں نے گائے کی پوجا کی وہ آپس میں لڑتے رہے پھر ان میں سے تو بچ گئے مارنے والوں کو تو مارا جو بچ گئے ان کو پھر دوسروں نے مارا جنہوں نے اس گائے کی عبادت میں بچڑے کی عبادت میں حصہ نہیں دیا یوں وہ قتل کیا جائے ستر ہزار قتل کیے تو صحیح ہو سکتی ہوں تو یوں دونوں تفاصر میں تصدیق بھی ہو جائے گی اچھا جی آگے دیکھیے وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسا لن نؤمن لك ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لے کر آئیں گے حتى نرى الله جهرة یہاں تک کہ اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں فأخذتكم الصاعقة پس تم کو پکڑا ایک کڑک نے ایک چیخ نے وانتم تنظرون اور تم یہ دیکھ بھی رہے دیکھ علامہ سیکر رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل کے مطابق فقد خرج تم معموسا پذیر عبادت تم کلام کیا ہوا یہ تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام ستر آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے کوہ سور پر سورات لینے کے لیے سورات لینے کے لیے ستر آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ حضرت موسا علیہ السلام واپس آنے لگے وہ سر آپ کے ساتھ گئے تھے نا کہنے لگے انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو جب تک نہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں نا وہ ہم تیری بات کو یقین نہیں کریں گے کیونکہ یہ آواز تو آئی ہے خیر سے آواز آئی ہے بادلوں کے پیچھے سے اب ہمیں کیا پتا کہ اللہ کو گا یا بادلوں میں سے کچھ بول رہے ہیں ہمیں کیا پتا اس چیز کا یعنی کس کی بات ہم تو جب تک اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے سامنے ادھر پیش کو عبادت بچڑے کی عبادت کی تھی اس کا وہ سمے تم کلام ہوں تم نے اللہ کی بات کو سن بھی پھر بھی تم نے کہا یا موسا پھر کیا ہوا جب یہ بات کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک تمہاری بات پہ یقین نہ کریں گے تو پھر ایک چیخ نے تم کو پکڑا ایک آواز آئی پکڑا وہ ظالمون اور تم ایک نظارہ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے ہوا کیا تھا جب وہ چیخ آئی وہ کڑک آئی تو اس وقت اللہ تعالی نے ان سب کو موت دے دی سب مر گئے جو ستر کے ستر گئے تھے وہاں سارے کے سارے مر گئے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہی تو وہ لوگ تھے وہ سردار تھے بنی اسرائیل میں جن کو میں لے کے آیا تھا کہ یہ میرے ساتھ چلیں گے اور ان کو پتہ چل جائے کہ تو رات اللہ نے دی ہے سے دیکھ لیں تو یہ آپ کے قوم کو بتائیں قوم والے یقین کر لیں ابھی اللہ آپ نے ان کو مار دیا ہے تو میں قوم والوں کو جا کے جواب کر دوں قوم والے تو میری بات سے اعتبار نہیں کریں گے تو مسا علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ ان سب کو زندہ کر دی مسا علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا اب دیکھیں یہ انعامات سے ذکر ہو رہے ہیں بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے ان کو دوبارہ بھی زندہ کیا پہلے ان کو موت دی ایک چیز کے ذریعے ایک کے ذریعے پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا وہی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں سم مباحث نہ تم لال رقم تشکر پھر ہم نے تم کو اٹھایا تم کاٹنا تو ہم نے تم کو زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد نہ تم تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ نعمتنا احمد کا جو ہم نے تم پر نعمتی کی ہے ان کا شکریہ ادا کرو تو یہ بنی اسرائیل کے اوپر انعامات در انعامات در انعامات اور احسانات ذکر کیے جا رہے ہیں اور یہ سارا ذکر کرنے کا مقصد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کو سمجھانا جی ہاں اور صرف انہیں کو نہیں حکم عام ہے آج کل کے یہودیوں کو بھی سمجھانے کے لیے قرآن تو قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے نا صرف پیغمبر کے ساتھ تو خاص نہیں تھا یا مدینہ مکے کے ساتھ خاص نہیں تھا یہ تو قیامت تک کے لیے ہے تو موجودہ یہودی جو آج بھی ہیں ان کے لیے بھی اس سے پیغام ہے کہ سب جو بھائی تمہارے ابا و اجداد سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے نعمت کی نعمتیں کی کی ہیں احسانات ہیں اس کہ اللہ معاف کرے ہم یہودیوں کو سمجھائیں کیا یہودی سمجھیں گے ہم تو یہودیوں سے بھی جو بدتر لوگ ہیں ان خبیصوں کو اپنے مشیر بنا رہے ہیں ہماری حالت یہ ہے ملک میں یہ کام چل رہا ہے اللہ کی پناہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ اسلامی نظریات پر حملہ آور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور ہمارے حکمران خواب بس چادر سوئے ہوئے ہیں بس اور کوئی کام نہیں گیا اللہ کی پناہ ہے بس قادیانی جو ہے وہ تو دیکھو نا آج بھی ایک مسئلہ عجیب سے چل پڑا ہے مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں اقلیت اقلیت ہے ہے نہیں وہ اقلیت تو یہ ہے جو اپنے آپ کو غیر مسلم تصور کر لے یقین کر لے کہ میں غیر مسلم ہوں وہ اقلیت ہے قبیض ہے یہ تو غیر مسلم مانتے نہیں اپنے آپ کو یہ تو کہتے ہیں ہم تو پکے مسلمان ہیں ہم تو غیر مسلم ہیں ہی نہیں پاکستان کے جو آئین میں لکھا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے یہ تو کہتے ہیں ہم تو پاکستان کے آئین کو مانتے ہی نہیں تو ایسے افراد کے جو آئین کو نہیں مانتے اور غیر مسلم بڑھ کے زندیت ہیں جو ان کو جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں شامل کرنا لا محالہ یہ پاکستان کے ساتھ بھی غداری ہے اسلام کے ساتھ بھی غداری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں وہاں یہ حضور کو ہم سمجھائیں ہم خود ہی جو ہے وہ یہود نصارہ سے بھی زیادہ جو ہوئے ہیں ان کو اپنی اس میں شامل کر رہے ہیں اللہ کی اور یہ بیچ کا راستہ ہے یاد کرنا اور آپ سے بھی گزارش دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس ملک کو قادیانیوں کے تمام تر ایجنڈوں سے ملک کی بھی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے ہاں یوں ہی قادیانی جو ہے نا وہ ہلکا ہلکا راستہ تلاش کرتے ہیں آنے کا پھر آ کے پاور میں آ جاتے ہیں بڑے بڑے عہدوں میں آتے ہیں پہلے چھوٹے عہدوں میں آزمایا جاتا ہے پھر بڑے بڑے عہدوں میں آتے ہیں اور پھر وہ جو ان کا جی چاہے گا وہ کریں گے چلیں گے ان شاء اللہ آیت نمبر ستاون سے کل پڑھیں گے ان